السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اعلی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر سکس سکس زیرو حج کے متعلق یہ سترواں سبق ہے دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہلے تو میرے ساتھ تقبیر پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولّہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرتم و اسیلا اب حدیث سنیے حج کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں یعنی جس قدر یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفات کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی حق تعالی شان ہوں دنیا کے قریب ہوتے ہیں پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو حق اعلی ہوں سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندو کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن پر اور کپڑوں بدن پر سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے لبیک اللہ لبیک کا شور ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلا شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلا مرد اور فلا عورت تو بس کیا کہا جائے بہت گنہ گار ہیں تعالی شانوں کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ عرفات میں جمع ہونے والوں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے اور وہ جو عرفات میں نہیں آ سکے اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے کرنے والا تو اللہ ہے بس اس کے اوپر بس ایک شہر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں نور سنت ہے کو کونو مقام نور سنت ہے کونو مقام کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں عبد سلطان کھڑے ایک صف میں عبد سلطان کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شام فرق کالے اور گورے کا تو نے فرق کالے اور گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں جو چلا تیرے نقش قدم پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلا تیرے نقش قدم پر کامرہ ہے وہ دونوں جہاں میں آپ کی شان بے آپ کی شان بے انتہا کو آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے یونس بیا میں نور سنت ہے کون میں کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں عذاب سے بچائیو بے شک ہم گناہوں کا جو ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں ہم اقرار کرنے والے ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم تو اقراری مجرم بن کر آئے ہیں اس وقت یہ خاص دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے اور جتنے مینا کی طرف چل رہے ہیں عرفات کی طرف جانے کی کوشش میں ہیں اے اللہ جتنے حاجی جمع ہوئے ہیں ہم سب حاجیوں کے حاجی حج کو تو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین